بھولا رام کا جیو ہری شنکر پرسائی ایسا کبھی نہیں ہوا تھا دھرمراج لاکھوں ورشوں سے آدمیوں کو کرم اور سفارش کے آدھار پر سورگ اور نرک کے نواس ستھان الاٹ کرتے آ رہے تھے پر ایسا کبھی نہیں ہوا تھا سامنے بیٹھے چتر گپت بار بار چشمہ پہنچ کر بار بار تھوک سے پنے پلٹ کر رجسٹر پر رجسٹر دیکھ رہے تھے غلطی پکڑ میں ہی نہیں آ رہی تھی آخر انہوں نے کھوج کر رجسٹر اتنے زور سے بند کیا کہ ایک مکھی چپیٹ میں آ گئی اسے نکالتے ہوئے وہ بولے مہاراج ریکارڈ سب ٹھیک ہیں بھولا رام کے جیو نے پانچ دن پہلے دیہ تیاگی اور یمدود کے ساتھ اس لوگ کے لیے روانہ بھی ہوا پر یہاں ابھی تک نہیں پہنچا دھرم راج نے پوچھا اور وہ دودھ کہاں ہے مہاراج وہ بھی لاپتا ہے اسی سمے دوار کھلے اور ایک یم دودھ بڑا بد حواس سا وہاں آیا اس کا مولک کروپ چہرہ پریشرم پریشانی اور بھائی کے کارن اور بھی وکرت ہو گیا تھا اسے دیکھتے ہی چترگپت چلا اٹھے ارے تو کہاں رہا اتنے دن بولا رام کا جیو کہاں ہے یمدود ہاتھ جوڑ کر بولا دیا ندھان میں کیسے بتلاؤں کہ کی کیا ہو گیا آج تک میں نے دھوکھا نہیں کھایا تھا پر بھولا رام کا جیو مجھے چکما دے گیا پانچ دن پہلے جب جیو نے بھولا رام کی دیہ کو تیاگا تب میں نے اسے پکڑا اور اس لوگ کی یاترا آرمب کی نگر کے باہر میں سوار ہوا میرے چنگل سے سر جھکا کر کہا مہاراج میری ساودھانی میں بالکل کسر نہیں تھی میرے نبھیست ہاتھوں سے اچھے اچھے وکیل بھی نہیں چھوٹے پر اس بار تو کوئی اندرجال ہو گیا پربھو چترگپت نے کہا مہاراج آج کل پرتوی پر اس پر بہت چل رہا ہے لوگ دوستوں کو کچھ چیز بھیجتے ہیں اور راستے میں ہیلو پہنتے ہیں مال گاڑی کے ڈبے کے ڈبے راستے میں کٹ جاتے ہیں ایک اور بات ہو رہی ہے راجنتک دلوں کے نیتا ویتا کو اڑا کر بند کر دیتے ہیں کہیں بھولا رام کے جیو کو بھی تو کسی وروی کے مرنے کے بعد درگتی کرنے کے لیے اڑا تو نہیں دیا گیا ہوگا دھرمج نے ویگ سے چتر گپت کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تمہاری بھی ریٹائر ہونے کی عمر آ گئی ہے بھلا بھولا رام جیسے نگنیہ دین آدمی سے کسی کو کیا لینا دینا اسی سمے کہیں سے گھومتے گامتے نارد منی وہاں آ گئے دھرم کو گمسم بیٹھا دیکھ کر بولے کیوں دھرم کیسے چنت بیٹھے ہیں کیا نرک میں نوس استھان کی سمسیا ابھی ہل نہیں ہوئی دھرمراج نے کہا نہیں وہ سمسیا تو کبھی کی حل ہو گئی نرک میں پچھلے سالوں سے بڑے گنی کاریگر آئے ہیں کئی عمارتوں کے ٹھیکے دار ہیں جنہوں نے پورے پیسے لے کر ردی عمارتیں بنائیں بڑے بڑے انجینئر بھی آ گئے ہیں جنہوں نے ٹھیکے داروں سے مل کر پنچ ورشی یوجناؤں کا پیسہ کھایا اوور سیئر ہیں جنہوں نے ان مزدوروں کی حاضری بھر کر پیسہ ہڑپا جو کبھی کام پر گئے ہی نہیں انہوں نے بہت جلدی ہی نرگ میں نئی عمارتیں تان دی ہیں وہ سمسیا تو حل ہو گئی پر ایک بڑی بکٹ الجھن آ گئی ہے بھولا رام نام کا ایک آدمی جس کی پانچ دن پہلے مرتیو ہوئی تھی اس کے جیو کو دودھ یہاں لا رہا تھا کہ جیو اسے راستے سے چکما دے کر بھاگ گیا اس نے سارا برہمانڈ چھان مارا پر وہ کہیں نہیں ملا اگر ایسا ہونے لگا تو پاپ پنیہ کا بھید مٹ جائے گا نارد نے پوچھا اس پر انکم ٹیکس تو بکایا نہیں تھا ہو سکتا ہے ان لوگوں نے روک لیا ہو چترگپت نے کہا ارے انکم ہوتی تو ٹیکس ہوتا بھکمرا تھا نارد بولے معاملہ بڑا دلچسپ ہے اچھا مجھے اس کا نام پتا بتاؤ میں ذرا پرتھوی پر جاتا ہوں چترگپت نے رجسٹر دیکھ کر بتایا بھولا رام نام تھا اس کا جبل پور شہر کے گھماپور محلے میں نالے کے کنارے ایک ڈیڑھ کمرے کے ٹوٹے پھوٹے مکان میں پریوار سمیت رہتا تھا اس کی ایک استری اور دو لڑکے اور ایک لڑکی ہے عمر لگ بھگ ساٹھ سال نوکری سرکاری نوکر تھا پانچ سال پہلے ریٹائر ہو گیا تھا مکان کا کرایہ اس نے ایک سال سے نہیں دیا اس لیے مکان مالک اسے نکالنا چاہتا تھا اتنے میں بھولا رام نے سنسار ہی چھوڑ دیا آج پانچواں دن ہے بہت سمبھو ہے کہ اگر مکان مالک واستک مکان مالک ہے تو اس نے بھولا رام کے مرتے ہی اس کے پریوار کو نکال دیا ہوگا اس لیے آپ کو ان کی تلاش میں کافی گھومنا پڑے گا ماں بیٹی کے سملت کرندن سے ہی نارد بھولا رام کا مکان پہچان گئے دوار پر جا کر انہوں نے آواز لگائی نارائن نارائن لڑکی نے دیکھ کر کہا آگے جاؤ مہاراج نارد نے کہا مجھے بھکشا نہیں چاہیے مجھے بھولا رام کے بارے میں کچھ پوچھ تاچھ کرنی ہے ذرا اپنی ماں کو باہر بھیجو بھولا رام کی پتنی باہر آئی نارد نے کہا ماتا بھولا رام کو کیا بیماری تھی کیا بتاؤں غریبی کی بیماری تھی پانچ سال ہو گئے پینشن پر بیٹھے پر پینشن ابھی تک نہیں ملی ہر دس پندرہ دن میں ایک درخواست دیتے تھے پر وہاں سے یا تو جواب آتا ہی نہیں تھا اور آتا تو یہی کہ تمہاری پینشن کے معاملے میں وچار ہو رہا ہے ان پانچ سالوں میں سب گہنے بیچ کر ہم لوگ کھا گئے پھر برتن بکے اب تو کچھ نہیں بچا فاقے ہونے لگے تھے چنتا میں گھلتے گھلتے اور بھوکے مرتے مرتے انہوں نے دم توڑ دیا نارد نے کہا کیا کرو گی ماں ان کی اتنی ہی عمر تھی ایسا تو مت کہو مہاراج عمر تو بہت تھی پچاس ساٹھ روپیہ مہینہ پینشن ملتی تو کچھ اور کہیں کام کر کے گزارا ہو جاتا پر کیا کریں پانچ سال نوکری سے بیٹھے ہو گئے اور ابھی تک ایک کوڑی نہیں ملی دکھ کی کتھا سننے کی فرصت نارد کو تھی نہیں وہ اپنے مدے پر آ گئے ماں یہ تو بتاؤ کہ یہاں کسی سے ان کا کوئی وشیش پریم تھا جس میں ان کا جی لگا ہو پتنی بولی لگاؤ تو مہاراج بال بچوں سے ہی ہوتا ہے نہیں نہیں پریوار کے باہر بھی ہو سکتا ہے میرا مطلب کسی استری یا بھولا رام کی استری نے گرا کر نارد کی طرف دیکھا بولی کچھ بھی مت بکو مہاراج تم سادھو ہو وہ چکے کہیں کے زندگی بھر انہوں نے کسی دوسری استری کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا نارد ہنس کر بولے ہاں تمہارا یہ سوچنا ٹھیک ہے یہی ہر اچھی گرستی کا آدھار ہے اچھا ماتا میں چلا استری نے کہا مہاراج آپ تو سادھو ہیں سدھ پروش ہیں کچھ ایسا نہیں کر سکتے کہ ان کی رکی ہوئی پینشن مل جائے ان بچوں کا پیٹ کچھ دن بھر جائے نارد کو دیا آ گئی وہ کہنے لگے سادھو کی بات بھلا کون مانتا ہے ماتا میرا یہاں تو کوئی مٹ ہے نہیں پھر بھی میں سرکاری دفتر میں جاؤں گا اور کوشش کروں گا وہاں سے چل کر نارد سرکاری دفتر میں پہنچے وہاں پہلے ہی کمرے میں بیٹھے بابو سے انہوں نے نے بھولا رام کے کے کیس بارے میں باتیں کی اس بابو بڑے دھیان پوروک انہیں دیکھا اور بولے بھولا رام نے درخواستیں تو بھیجی تھی پر وزن نہیں رکھا تھا اس لیے کہیں اڑ گئی ہوں گی نارد نے کہا بھائی یہ بہت سے پیپر ویٹ تو رکھے ہیں انہیں کیوں نہیں رکھ دیا بابو ہسا <laughs> آپ تو سادھو ہیں آپ کو دنیا داری سمجھ میں نہیں آتی درخواستیں پیپر ویٹ سے نہیں دبتی خیر آپ اس کمرے میں بیٹھے بابو سے ملیے نارد اس بابو کے پاس گئے اس نے تیسرے تیسرے کے کے کے پاس بھیجا نے نے چوتھے چوتھے جب نارد پچیس تیس بابو اور افسروں کے پاس گھوم کر آئے تب ایک چپراسی نے کہا مہاراج آپ کیوں اس جھنجھٹ میں پڑ گئے آپ اگر سال بھر بھی یہاں چکر لگاتے رہے تو بھی کام نہ ہوگا آپ تو سیدھے بڑے صاحب سے ملیے انہیں خوش کر لیا تو کام ابھی ہو جائے گا نارد بڑے صاحب کے کمرے میں پہنچے باہر چپراسی اونگ رہا تھا اس لیے انہوں نے اسے چھیڑا نہیں بنا وزٹنگ کارڈ کے آیا دیکھ صاحب ذرا ناراض ہوئے بولے ارے مندر وندر سمجھ لیا ہے کیا دھڑ دھڑاتے چلے آئے چٹ کیوں نہیں بھیجی نارد نے کہا کیسے بھیجتا چپراسی سو رہا ہے کیا کام ہے صاحب نے روب سے پوچھا نارد نے بھولا رام کا پینشن کیس بتلایا صاحب بولے دیکھیے آپ ہیں ویراگی دفتروں کے ریتی رواز تو آپ جانتے نہیں اصل میں بھولا رام نے غلطی کی بھائی یہ بھی ایک مندر ہے یہاں بھی دان پنیہ کرنا پڑتا ہے آپ بھولا رام کے آتمی معلوم ہوتے ہیں بھولا رام کی درخواستیں اڑ رہی ہیں ان پر وزن رکھیے نارد نے سوچا کہ پھر یہاں وزن کی سمسیا کھڑی ہو گئی صاحب بولے بھائی سرکاری پیسے کا معاملہ ہے پینشن کا کیس بیسوں دفتروں میں جاتا ہے دیر لگ ہی جاتی ہے بیسوں بار ایک ہی بات کو بیس جگہ لکھنا پڑتا ہے تب پکی ہوتی ہے جتنی پینشن ملتی ہے اتنے کی اسٹیشنری لگ جاتی ہے ہاں جلدی بھی ہو سکتا ہے مگر صاحب کہتے کہتے رک گئے نارد نے کہا مگر کیا صاحب نے کٹل مسکان کے ساتھ کہا مگر وزن چاہیے آپ سمجھے نہیں جیسے آپ کی یہ سندر وینا ہے اس کا بھی وزن بھولا رام کی درخواست پر رکھا جا سکتا ہے میری لڑکی گانا بجانا سیکھتی ہے یہ میں اسے دے دوں گا اور سادھو سنتوں کی ویڑا میں سے تو ویسے بھی اچھے سور نکلتے ہیں نارد اپنی وینا کو چھنتے دیکھ کر ذرا گھبرائے پھر سنبھل کر انہوں نے وینا کو ٹیبل پر رکھ کر کہا یہ لیجیے اب ذرا جلدی اس کی پینشن کا آرڈر نکال دیجیے صاحب نے پرسنتا سے انہیں کرسی دی وینا کو ایک کونے میں رکھا اور گھنٹی بجائی چپراسی حاضر صاحب نے حکم دیا جاؤ بڑے بابو سے بھولا رام کے کیس کی فائل لاؤ تھوڑی دیر بعد چپراسی بھولا رام کی سو ڈیڑھ سو درخواستوں سے بھری فائل لے کر آیا اس میں پینشن کے کاغذات بھی تھے صاحب نے فائل پر کا نام دیکھا اور نشچت کرنے کے لیے پوچھا کیا نام بتایا سادھو جی آپ نے نارد سمجھے کہ یہ کچھ اونچا سنتا ہے اس لیے ذرا زور سے بولے بھولا رام سہسا فائل میں سے آواز آئی کون پکار رہا ہے مجھے پوسٹ مین ہے کیا پینشن کا آرڈر آ گیا نارد چونکے اور دوسرے ہی کھڑ سمجھ گئے بولے بھولا رام کیا تم بھولا رام کے جیو ہو ہاں آواز آئی نارد نے کہا ارے میں نارد ہوں نارد میں تمہیں لینے آیا ہوں چلو سورگ میں تمہارا انتظار ہو رہا ہے آواز آئی مجھے نہیں جانا میں تو پینشن کی درخواستوں میں اٹکا ہوں یہی میرا من لگا ہے میں اپنی درخواستیں چھوڑ کر نہیں جا سکتا